حضرت سفیان ثقافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پانی کے چلو لیتے اور اسے ایسے کرتے شعبہ نے اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا یعنی اپنی شرمگاہ پر چھڑک لیتے میں نے یہ بات ابراہیم نقائ کو بتائی تو انہوں نے اسے بہت سراہا شیخ ابن سنی رحمہ اللہ نے کہا سنت میں مذکور حکم سے مراد حکم بن سفیان ثقافی ہیں یعنی حکم بن سفیان کو بعض راویوں نے سفیان بن حکم بھی کہا ہے یہ صحابی ہیں اور ان سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو چونتیس